من الشیطان الرجیم بسم اللہ نرحیم عزیزان آج فروری انیس سو اڑہتر کی سترہ تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الفرقان کی آیت اکتالیس سے ہو رہا ہے two five over four one اس قدر نامساد موسم میں بھی آپ احباب کا درس کے لیے جمع ہو جانا یہ سمر کی دلیل ہے کہ قرآن کریم کی فکر آپ کی دل کی گہرائیوں میں ہے اور یہ چیز میرے لیے بڑی وجہ مسرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اس ذوق میں مزید برکت عطا فرمائے یہ عجیب حسن اتفاق ہے کہ یہ ربیع الاول کا مبارک اور مسعود مہینہ ہے جس میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تذکار جلیلہ عام ہوتے ہیں اور قرآن کریم میں بھی آج کل ہمارے سامنے وہ آیات ہیں کہ جس میں اس کشمکش کا ذکر ہے کہ جو اس پیغام کے عام کرنے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخالفین کے اندر برپا ہوا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ دین اسلام مذہب میں بدل گیا اس لیے حضور کی سیرت کا بھی جو نقشہ سامنے لایا جاتا ہے وہ ایک مذہبی رہنما کا ہوتا ہے یہ مخالفت ہوئی یہ تو سب بتائیں گے <clears throat> بڑی سخت مخالفت ہوئی بتائیں گے مخالفت اتنی شدید ہوئی کیوں <clears throat> کے لیے زیادہ سے زیادہ جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم بت پرست تھی آپ بدھ پرستی کو برا کہتے تھے آپ اپنے طریقے پہ نماز پڑھنا چاہتے تھے وہ اس طریقے پہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے آپ ذرا سوچئے اسی معاشرے میں انہیں قریش کے ساتھ یہودی رہتے تھے عیسائی رہتے تھے مجوسی رہتے تھے اپنے اپنے طریقے پہ وہ عبادت کرتے تھے پرستش کرتے تھے انہیں کے اندر کچھ لوگ تھے جو حنیف کہلاتے تھے وہ اپنے زام کے مطابق اللہ کی پرستش کرتے تھے بتوں کی مخالفت کرتے تھے وہ سب کچھ کرتے تھے قریش ان سب کو برداشت کرتے تھے ان کے خلاف کبھی وہ انگلی تک نہیں اٹھاتے تھے ان کی مخالفت میں کبھی کچھ نہیں سننے میں آیا تو اگر یہی چیزیں تھیں جو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم پیش کرتے تھے اور یہی باتیں تھے جو آپ ان سے کہتے تھے تو یہ کیا بات ہوئی کہ وہ انہیں تو اس طرح سے برداشت کرتے چلے آئے کچھ بھی نہ کہا اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ تیرہ سال مکے کی زندگی کے اندر پہلے اس قدر کشمکش اس قدر مخالفت اور وہاں سے حضور تشریف لے گئے مدینے میں تو چلیے یہاں سے تو قصہ ختم ہوا اب تو نہ نہوتوں کو برا کہنے کی بات ہے نہ ان کا نماز پڑھنا ان کو دکھ دے گا تین سو میل کے فاصلے پہ اس زمانے کے تین سو میل اور وہ وہاں سے اٹھ کے ایک یورش کر کے اس زمانے کے نسبت سے اتنی بڑی فوج لے کر مدینے پہ چڑھ گئے ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک لڑائی نہیں دو لڑائی نہیں سات سال تک کہاں کہ مکہ فتح نہیں ہو گیا یہ کشمکش یہ جورشیں یہ حملے یہ لڑائیاں یہ جنگ جاری رہے یہ محل نماز پڑھنے کی بات جہاں تک بدھوں کا تعلق ہے بتوں کو برا کہنے کا تو قرآن میں یہ ہے کہ ان کے معبودوں کو برا نہ کرو ان کو گالی نہ دو اور حضور کی تو سیرت میں یہ بات نہیں جہاں تک بت پرستی کا تعلق ہے قرآن میں تو یہ ہے کہ جب اس اس جماعت مومنین کو ان لوگوں کو ملک میں تمکن حاصل ہو جائے گا قوت حاصل ہو جائے گی ان کی حکومت ہوگی تو یہ عیسائیوں کے گرجوں کو یہودیوں کے سوموں کو مجوسیوں کے مابدوں کو ان بت پرستوں کے مندروں کو ان کی یہ حفاظت کریں گے ان کے متعلق تو یہ کچھ قرآن میں تھا تو کیا یہ وجہ تھی وہ جو اصل وجہ ہے وہ کبھی زبان پہ نہیں یہاں آئے لا ہی نہیں سکتے یہ سارا دور ہمارا جتنا بھی ہے جسے میں نے کہا کہ دین مذہب کی حیثیت میں بدل گیا تو مذہب میں اتنی سی باتیں ہی رہتی ہیں دور سارا امروکیت کا پہلی جو مخالفت کی وجہ تھی وہ یہ کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پہ حکومت نہیں کر سکتا تو کیا دور ملوکیت کے اندر یہ بات جو تھی ان سے کہی جا سکتی تھی کہ حضور کا یہ پیغام تھا وہ یہ کرنے کے لیے آئے تھے ملوکیت کا تو خاتمہ ہو جاتا حضور یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ یہ مذہبی پیشوائی آبار اور رحبان جو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خدا کی طرف لے جاتے ہیں در حقیقت خدا کی طرف جانے والے راستے میں سب سے زیادہ سنگے گراں یہ بن کے حائل ہے کیا یہ مذہب پرست احبار و رحبان آپ کو یہ بتاتے کہ یہ بات تھی جو حضور لے کے اٹھے تھے حضور نے جو یہ کہے کہ یہ لوگ اپنی سرمایہ پرستی کی بنا پر سرمایہ داری کی بنا پر غریبوں اور محنت کشوں کے خون کا آخری کچرا تک نچوڑ لیتے ہیں کیا اس دور کے اندر جہاں سرمایہ پرستی اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی تھی وہاں یہ کہا جا سکتا کہ حضور کا مشن یہ تھا حضور کا پیغام یہ تھا نہ کہا گیا ہے نہ کہا جائے گا جب تک یہ اسلام دین میں نہیں بدل جاتا یہ تھی وجہ مقاصمت اور قرآن اسی لیے یہاں سے بات نہیں شروع کرتا جیسا کہ پچھلے درسوں میں آپ حضرت نو کے زمانے سے شروع کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کے قواعد اور داستانیں ان قوموں کی بیان کرتا ہے اور یہی چیزیں ہیں جن کو وجہ مقاصمت وہ کہتا ہے تو انسانیت کے سینے پہ یہ قابوس سوار تھا یہ انبیاء کرام بڑے انقلابی ہستیاں تھیں وہ یہ انقلاب لانا چاہتے تھے اور یہ وجہ تھی کہ ہر مفاد پر استاد کا ان کی مخالفت کرتا تھا یہ نہیں کہا جائے گا علاج کی مافلیں ہوں گی اس کے اندر نعتیں پڑی جائیں گی حضور کے زلف اور خطو اور خال اور گیسو اور ابرو اور ان کی تعریفیں ہو جائیں گی پھر اس کے بعد خدا کے ساتھ وہ مکالمے میں ہوں گے ایسے جیسے معذ اللہ ہم جولی کھیلتے ہیں آپ اس میں یوں چیزیں ہوں گی موج گنائے جائیں گے تو یہ سب بت بتوں کو توڑا گیا مجوسیوں کے وہ آتش گزوں کو ٹھنڈا کیا گیا بھائی یہ سارے قصے جتنے بھی ہیں آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں ہر سال یہی دہراتے چلے جائیں گے یہ چیز کبھی نہیں کہیں یہ جو پچھلی آیات کے اندر آیا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ اے رسول تمہارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا قرآن نے کہا ہے کہ ہر دور کے مجرمین یہی کیا کرتے تھے مجرمین وہ صرف کسی غیر مسلم ہونے کی وجہ سے تو کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتا قرآن ٹھیک ہے کہیے کہ غیر مسلم یہ کیا کرتے تھے یہ نہیں کہا اس نے کہا مجرمین یہ کیا کرتے تھے اور عربوں کے ہاں تو جرماں پہلی چیز یہ تھی دوسرے کے درخت کے پھلدار ٹہنے کو کاٹ کے اپنے گھر میں لے آنا اسے وہ جرم کہا کرتے تھے ساری بات آ گئی اس کے اندر اور یہ کشمکش ہے جو دہراتے چلے آ رہے ہیں کشمکش شدید کتنی تھی میں کہتا ہوں سیرت نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاریخ کی روح سے نہیں مرتب کرنی چاہیے جو ہمارے دور مدوفیت کے اندر مرتب ہوئی ہے اور جو آج تک ہمارے نصابوں میں داخل ہے یہ سیرت قرآن کی روح سے مرتب کی جائے گی جس خدا نے یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں اسوا ہنسنا ہے نمونہ ہے ماڈل ہے اس خدا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ماڈل ہمارے سامنے رکھے ورنہ کسی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب تم اس ماڈل کے مطابق اپنی کاپیوں کے اندر ایک اسکیچ کھیلو ایک پینٹ بناؤ اور تصویر بناؤ پینٹ کرو اور ماڈل سامنے نہ رکھا جائے تو آپ سوچیے کہ اگر تو وہ بنائیں گے کہ اور جو بنائیں گے اپنے اپنے تصور کے مطابق کچھ بنائیں گے وہ ماڈل سامنے رکھنا چاہیے جس خدا نے یہ کہا تھا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اس خدا نے وہ ماڈل اپنی کتاب کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیا ہوا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں نے قرآن کی روح سے اس ماڈل کو اپنی کتاب میں راج انسانیت میں بتایا وہاں دیکھیے کہ یہ کشمکش کیا ہے اور میں نے تو پھر اپنی ساری کتابوں میں وہ جو نور اور شعلہ مستور برق طور اور شعلہ مستور اور پھر حضور کا میرے انسانیت اس میں بتایا یہ ہے کہ اصل مسئلہ کیا تھا مخاصمت کیا تھی کشمکش کے باعث کیا تھے یہ کیا چیزیں تھیں یوں یہ تاریخ سامنے آئے گی تو ان کی عظمت سامنے آئے گی سوچئے کہ یہ یہ کشمکش کتنی زیادہ سنگین کشمکش تھی کتنی سخت کشمکش تھی کہ جب یہ مراحل طے ہوئے ہیں تو اس وقت خود خدا نے یاد دہانی کرائی رسول اللہ سے کہ علام نشرح اللہ کا صدر کا بہت عجیب چیز ہے عزیزہ نے کہ رسول سوچو تو صحیح یہ سارا کچھ جو اس تیئیس سال کی زندگی میں تم برداشت کر گئے ہو یہ اس لیے تھا کہ تمہارے سینے میں کشاد پیدا کر دی تھی ہم نے بڑی ضرورت ہوتی ہے سینے کے کشاد کی میں ابھی عرض کروں گا کہ اس کشاد کے لیے میدان جنگ کے اندر تیرو تفنگ کا مقابلہ ہی نہیں مقصود کس کس قسم کی چیزیں آتی تھی مخالفین کی طرف سے اور اس کے لیے کتنا بڑا سینہ کشاد سینے کی کتنا بڑا ظرف چاہیے اس کے لیے بڑی چیز اور پھر کچھ آج کی کیفیت کہ وہ اس قدر تیئیس سال تک یا کم از کم بیس سال تک یہ قریش اتنی سنگین مخالفت کرتے رہے کہ وہ تاریخ کے مطابق کم از کم بیاسی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی لڑائیوں کو جمع کیا جائے تو اتنی لڑائیاں ہیں حقیقت میں جن جو انہوں نے لڑی اور جب مکہ فتح ہونے کے بعد سارے کے سارے پابندی سامنے آ گئے اور آپ نے ان سے کہا کہ کہو تمہارے ساتھ آج کیا سلوک کیا جائے وہ بھی قریش تھے انہوں نے کہا کہ جو شریف دشمن دشمن کے ساتھ کیا کرتا ہے انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے شریف دشمن کہہ رہے ہو نا آج تم اعتراف کرتے ہو کہ تم غلطی پر تھے اور تم نے زیادتیاں کی انہوں نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں آپ نے کہا جاتا شریف آیا تم لیاؤں تو پھر اب کوئی گرفت نہیں تمہاری اوپر حلام نشرح لا کا صدر آتا عزیزہ نے من قوت اور اقتدار کا ہاتھ میں ہونا پا کابہ دشمنوں کا سامنے ہونا اور اس وقت یہ چیز کہنا کہ ہاں جب تم اعتراض کرتے ہو اپنے ان جرائم کا اور آئندہ کے لیے اصلاح کے لیے تم وعدہ دیتے ہو تو اب انتقام کی کوئی بات نہیں اللہ نشرح کا قدر کا برداشت کی یہ قوت کہ تیئیس سال تک اس قدر مایوس کن مراحل آئے ہیں کسی مرحلے میں مایوسی نہیں آئی بہت بڑا جگڑا چاہیے اس کے لیے اور جب قوت ہاتھ میں آئی ہے تو انتقام کا ذرا شاعرہ تک نہیں آیا آرام نہ شراہ کا خطرہ کا نتیجہ اس کا کیا ہوا وہ ودانا ان کا وزرت اللہ ان کا وہ بوجھ وہ جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی وہ بوجھ اٹھا دیا گیا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تیری کمر توڑ رکھی تھی اس بوجھ نے کیا وہ یہی بوجھ تھا کہ آپ بتوں کو برا کہتے تھے وہ آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتے عزیز آنے والے وہ بوجھ کہ جس نے رسول اللہ جیسی ہستی کی کمر توڑ رکھی رونا اللہ کا ذکر اور اس کے بعد یہ کہا برفانا اللہ کا ذکر رکھ یہ سب مراحل جو گزرے ہیں اس کے بعد کیفیت تیری یہ ہے کہ تیرے شر کو مجد سوریا سوریا تک پہنچ گئے رہتی دنیا تک یہ چیز یاد رہے گی دنیا کو کتنی بلندیوں تک تیرا ذکر ذکر کے معنی یہاں شرف کے ہیں کتنی بلندیوں تک پہنچ گیا تیرا شرف کس طرح سے پہنچا قرآن ہے عزیزان من وہ تو بات کرتا ہے تو دلیل دیتا ہے مجھے جواب بیان کرتا ہے اس کے لیے کہا اس لیے کہ مال اسر یوسرن مال اسر یسرا یہ جو اب سہولت اور آسانی کی زندگی میسر آئی ہے یوں ہی بیٹھے بٹھائے نہیں آتی آ ہی نہیں سکتی بڑی بڑی مشقتوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں بڑی بڑی مشقتوں کے بعد آسانیاں آتی ہیں دو دفعہ دوہرایا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی زندگی جو تیرہ سال مکے کی ہے اس کے اندر جو عسرت تھی آپ کی جو مشقتیں مصیبتیں اٹھانی پڑی تھی اس کے بعد ہجرت میں حضور کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو وہ ادھر کا دور جو مکے کے اندر رہ کر یہ چیز برداشت کرنے کا تھا وہ ختم ہوا مدینے میں مساد ہو گئے حالات تو پہلا تو یہ یوسر تھا جو اس اسر کے مقابلے میں آیا اب مدنی زندگی کے اندر انہوں نے پھر ان چیزوں کو جاری رکھا اب میدان جنگ میں آنا پڑا پہلے سے بھی زیادہ اور یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد فتح مکہ کے بعد پھر یسر آیا پھر اسر یسرا تو اس مقام پہ ہر تذکرہ نویس ہر مرخ بلکہ ہر سیاستدان ہر وہ شخص جو پروگرام اپنے سامنے رکھتا ہے وہ مطمئن ہو جائے گا کہ لیجیے سر معاملہ ختم پروگرام طے ہو گیا فتح ہو گئی کامیابی ہو گئی لیکن یہ پروگرام محض دشمنوں کی مخالفت کو سر کرنے ہی کا تو نہیں تھا پروگرام تو کچھ اور تھا یہ پروگرام تو اس نظام خدا بندی کو اس نظام ربوبیت کو جس میں دبلا کے کنارے کتا بھی بھوک سے نہیں مرنے دینا تھا اس نظام کو عالمگیر بنانے کا پروگرام سامنے تھا یہ تو مشکلات کا مقابلہ تو تھا وہ سر ہو گئی وہ ختم ہو گئی تو اس کے بعد میں نے کہا قرآن کو اس انداز سے دیکھیے دنیا کا ہر شخص جو اس طرح سے پروگرام کو طے کرتا ہوا آئے گا کہے گا الحمدللہ للہ صاحب مشکلات حل ہو گئی اب چار دن آرام سے گزریں گے وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد جب یہ ادھر کی مشکلات مخالفتیں یہ سر ہو گئیں یہ ختم ہو گئیں تو فراغ تھا اب جو تو ادھر سے فارغ ہوا ہے تو ذہن میں ہمارے یہ ہے نا کہ آگے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب چار دن آرام سے سو جائے یہ ہونا چاہیے تھا نا کہتا فائدہ فراہم تھا جب تو ادھر سے فارغ ہو گیا ہے ان سب اب جم کے کھڑا ہو یا اللہ اب جم کے کھڑا ہو بھائی کاہے کے لیے واحلہ ربے کا فرق خدا کے نظام ربوبیت کے لیے اب زیادہ رغبت سے کام کر مشکلات جو جن کا سامنا تھا جو راستے کے اندر رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو گئی یہ رکاوٹیں دور کرنا ہی تمہارے لیے مقصود ذات نہیں تھا یہ تو راستہ ہموار کیا جا رہا تھا ایک منزل تک پہنچنے کے لیے لو بھائی راستہ ہموار ہوا چلو اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ پروگرام یہ نظام یہ مشکلات یہ سیرت حضور کی یعنی فائدہ ہم سب یا اللہ تو جو میں کہا کرتا ہوں کہ مقصد عشق کا انداز نرالا دیکھا اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبب یاد کیا اور اس سے بھی زیادہ ہے جاء نسر اللہ والفتح ہو برائے ہے سید خلون افیدہ ہے اف وا جب خدا کی نصرت بھی آ گئی فتح بھی ہو گیا معاملہ دروازے کھل گئے فتح کے معنی یہ ہوتا ہے اور تو دیکھتا ہے کہ جو جوت در جوت فوج در فوج اب دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو یہ جشن منانے کا وقت تھا نا نسول اللہ ولفت قرآت اللہ کا جد خلون کی جین اللہ افواج پھر آرام سے سو جاؤ گے شکر الحمد للہ سب بے کان طباب خدا کی ربوبیت عامہ کو عالمگیر بنانے کے لیے اور سرگرداں ہو جائے اس عمل کے اندر یار اس سے اپنی حفاظت کا سامان طلب کر کہ آپ اس کو عالمگیر ماننا ہے غور کیجیے ان تمام مشکلات کو سر کرنے کے بعد ایسا نظر آتا ہے کہ پروگرام اب شروع ہوا اور یہ ایک نقطہ اور بھی ہے کہ جی دوسرے وقت سر کروں گا کہ یہ جو فوج در فوج کہا ہے نا کہ اس دین میں داخل ہونے لگ گئے یہ وقت واقعی ایسا تھا کہ یہ جو یوں شبا شب فوج دار فوج داخل ہوئے تھے نا ان کی تعلیم و تربیت کا مرحلہ پہلے سے زیادہ مشکل تھا پہلے مرحلے میں ایک ایک فرد آتا تھا اس وقت آتا تھا جب وہ اپنے قلب و دماغ کے پورے اطمینان سے ان صداقتوں کو سمجھ لیتا تھا پا لیتا تھا دل کی گہرائیوں میں یہ اتر جاتی تھی یہ ایک فرد ساتھ ملتا تھا تو یہ تو ایسٹ ہی ایسٹ ہوتا تھا اور اگر فوج در فوج آنے شروع ہوئے ان کی تو تعلیم و تربیت ایسے نہیں ہوئی ہوئی تھی نا اور رسول کا فریضہ تھا محمل کتاب اگر حکمہ اس نے تو تعلیم و تربیت کرنی تھی وہ یوزف کی ہم اور اس طرح سے ان کی ذات کی نشو و نما کرنی تھی تو پہلے افراد کو کچھ یہ سر کچھ سمجھ سوچ کر اتنا کچھ حاصل کر کے آئے تھے یہ فوج در فوج جو لوگ آئے ہیں اور نیا مرحلہ شروع ہو گیا ابھی جانے میں یہ ہے وہ سیرت طیبہ یہ ہے وہ انقلاب عظیم سارا قرآن اس تذکار زلی سے بڑھا ہوا ہے ابھی جانے میں یہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کے ذہن میں دین ایک نظام کی شکل میں آئے گا تو یہ ہیں وہ حضور کی سیرت کے غہرت تابدار کے جن کو اس طرح سے سامنے لانا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا دنیا کو کیا آپ کو ہمیں خود بتانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ بات کیا تھی اور کیا کیا میں کہہ رہا تھا کہ یہ کشمکش جو ہے پچھلی آیات میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ رسول گھبرا نہیں کوئی بات نہیں صاحب ضرب کریم حضرت موسا علیہ السلام اور فن کی کشمکش کو یاد کرو نو اور اس کی قوم آد و سمود اور ان کی برابر کی قومیں یہ ساری صحاب شعیب حضرت شعیب حضرت لو تمام انبیاء کرام کی سرگزشتیں بیان کی کہ ان کے ساتھ تم دیکھو کیا کیا نہیں ہوا ان کے ساتھ ٹھیک ہے تو بھی تو اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے یہ سب کچھ ہوگا یہ مخالفت یہ مخاسمت میں نے جیسا کہا تھا کہ اس میں میدان جنگ میں و سنا اس قدر جگر پاش نہیں ہوتی جو اس میں ایک بات اور جو اور اسے قرآن نے کئی دفعہ دہرایا ہے وہ ایزا راؤ کا اب شروع ہوا درس فورٹی ون آئے و ایزا راؤ کا خزون کا اللہ خز یہ ہے سب سے زیادہ جگر پاش کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے عزیزہ نے مان تلوار کا جواب تو تلوار اور ڈھال سے دیا جا سکتا ہے استحزا جسے کہا قرآن عجیب بات ہے استحزا زمین کی انتہائی سطح کے اوپر پہنچا ہوا انسان وہ اس حربے پہ آتا ہے اور مقابلے میں ہے وہ شخص کے جس نے شرافت اور لجاوت کی انتہائی سطح پہ کھڑے ہو کے جواب دینا ہے وہ اس سطح پہ اتر نہیں سکتا یوں برادر کا حریف نہیں ہوتا اور استدار ہے ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے ہمارے ہاں تو مزاح اور استحضا میں بھی فرق نہیں کیا جاتا مزاح وہ چیز ہے انگریزی میں اس کے لیے وہ ہیومر کا لفظ ایک ہے وہ ایسا لفظ ہے بات کہنی پڑتی ہے ہم لوگوں نے تو جب دیتے ہمارے ہاں کی صحافت جو ہے ادب ہے اس سے ذرا پہلے ان اخبارات کے اندر کالم ہوتے تھے مزاحیہ کالم ان کو کہتے تھے اس میں مزاح ہوتا تھا فریق مخالف کے خلاف کو بات کرتے تھے مزاق ہوتا تھا اس میں ہیومر ہوتا آپ آپ دو اس پہ ہوا ہی اس پہ ہوا ہوتا جاتی ہے پنجابی دندیاں جگائیاں جی اور اس پس سطح پہ پہنچ پہ یہ چیزیں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں صحافت میں ہی نہیں ہے عام تقریروں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ ہوتا ہے ہی عام ہو چکی ہوئی ہے لیکن اس مقام پہ دیکھیے کہ مقابل میں یہاں تو یہ ہے کہ وہ ایک اگر <clears throat> ایک کہتا ہے تو دوسرا اسی کے انداز کے دس کہتا ہے لیکن وہاں دیکھیے کہ جہاں یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور مقابلے میں ذرا سبھی اپنی سطح سے نیچے نہ اترا جائے رفانہ نہ کا ذکر وہ کہتا ہے قرآن بلندیوں کی طرف جانے والی ہے تیرا تیرا قدم او تو اوپر کی طرف جانے والا ہے اس کے ذات کا جواب نہیں دے سکتے اثر تو اس کا یقینا ہوتا ہے انسان کے اوپر اور اس کا اثر اس لیے ہوتا ہے کہ دلائل و براہین سے جو بات آپ نے کی ہوتی ہے لوگ ماننے کو تیار ہوتے ہیں سارے دلائل و بہار تارے ان کبوت کی طرح بکھر کر رہ جاتے ہیں جو جواب میں اس کے ذات کا ایک فکر کر دیا جائے تو اس نے یہ چیز کہی اور تو باقی باقی لوگوں نے کہتا لگایا تازیاں ہو جائیں معاملہ ختم کر دیا تھا اس پروگرام پہ بڑا اثر پڑتا ہے اگر معاملہ ان لوگوں سے پڑ جائے کہ جو دلیل کا جواب استحزا سے دیں اللہ وہ کہتے ہیں دیکھنا ذرا ذرا دیکھنا یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے خدا نے کے بیٹا اور وہ جائی لگایا مذاق اڑایا کل بھی کسے سنائے کیسے سنایا جائے ویزا نے من اس کے لیے آپ سوچی اللہ شرح اللہ کا صدر کتنا بڑا جسے کہتے ہیں جگرا چاہیے تھا کس قدر جگر کی سوزش اور کی صورت ہے بات بات چھوٹی سی کریم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیرا کہا ہے چراغ دیا روشن دیا بجا ہوا نہیں روشن دیا یہ روشن صاحب جو کہا ہے روشنی دینے والا ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ وہ چراغ کی بڑی صفت ہے کہ وہ روشنی دیتا ہے عزیز المان جب تک چراغ اپنے آپ کو جلا دے نہیں ہے روشنی نہیں دے سکتا سراج منیر اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے آپ کو پہلے جلاتا ہے یہ جگر سوزیاں ہیں کہ جو اس کے بعد پھر منیر بناتی ہیں چراغ اپنے آپ کو جلائے نہیں تو روشنی نہیں دے سکتا یہ تو اتنے بڑے چراغ تھے اس زمانے میں بھی قرائے عرض کو انہوں نے منیر بنایا قیامت تک کے لیے یہ چراغ جلے اور پھر چراغ کا تو جلتے رہنا ہے کچھ کم جلتے رہنے کی بات کچھ کم جنر سوزی اور دل دوزی ہے یہ کہ وہ اس کے ذات تک اترے ہوئے ہیں اور مقابلے میں ایک لفظ نہیں کہا جا سکتا ایک دوسرے سے کہتے ہیں دلونا ہاں۔ ان لولا ان صبر الہو کا یا المونا کہ یہ اب ہم نے یہاں جو کہا نا کہ یہ تو ہمارے الہوں سے ہمیں الگ کر دیتا اگر ہم ثابت قدمی سے جمے نہ رہتے بس الہ انہوں نے کہا قرآن نے ہم نے کہا بدھوں کہا دیتا ہے اردو زبان کے اندر لفظ موجود ہے قرآن میں وسن وغیرہ کے لفظ خود آئے ہوئے ہیں ان بتوں کے لیے یہ الہی کا لفظ کیوں آتا ہے یہ تو وہ چیز ہے کہ جن کو الہ کے معنی اقتدار ہیں عبودیت کے معنی معصومیت کے ہیں ابھی عرض کر دوں میرے ذہن میں اس دفعہ میرا ارادہ یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی کے اوپر ایک ہمارا خصوصی درس ہوا کرتا ہے وہ کارڈ ہے نا ایک مجھے بھی دے دیجیے میرے ذہن میں ہے اس دفعہ کہ میں <clears throat> اس تقریب شعید پر جو میرا خطاب ہو یا وہ درس خصوصی ہو میں اس کا عنوان ہی یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور آزادی کا پیام برے عظیم حضور نے آزادی عطا فرمائی انسانیت کو کس قسم کی آزادی عطا فرمائی سب سے بڑی نعمت سب سے بڑا احسان سب سے بڑا کارنامہ جو حضور نے سر انجام دیا ہے نا انسانی کے لیے آزادی عطا فرمائی حضور ابھی سے یہ عرض کر دوں کہ یہ بیس تاریخ کو ہے ویسے وہ دن عید میلاد النبی کا لیکن اس دن کی تو تخصیص نہیں ہے ہمارا درس اگلے جمعے کو اب آئے گا چوبیس تاریخ تو چوبیس تاریخ کے جمعے کا جو صبح کا درس ہوگا وہ ساڑھے نو بجے کی بجائے دس بجے ہوگا اور اس میں یہ خصوصی درس میرا ہوگا جس میں معذور ہے آزادی کا پیام بر عظیم میں اس میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سی زنجیریں تھیں جو انسانیت کو پہنائی گئی تھی اور جن کو کاٹ کے حضور نے انسانیت کو آزادی عطا فرمائی یہ اگلے جمعے کے صبح کے درس میں ہے کارڈ چھپے ہوئے ہیں آپ کو تو معلوم ہو گیا ساتھ لیتے جائیے گا اور جو صاحب ذوق آباد ہوں ان سے دلچسپی رکھیں ان امور سے ان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ اس کا اعلان عام ہو جائے اعلان کا کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے کسی کے ذریعے سے اعلان کو عام کیجیے گا آئندہ دس میں صحیح تو میں عرض کروں گا کہ یہ اعلان کیا تھے یہ بتوں کی بات نہیں تھی یہ مختلف علاج ہے جو انسانوں جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام محتاج معقوم بنا رکھا تھا یہ ان کی غلامی کی زنجیریں کاٹنے کے لیے یہ پیغمبر آیا تھا یہ تھا ان کا اعتراض کہ اگر ہم جم کے نہ رہتے اپنے ان پروگرام کے اوپر تو انہوں نے اس نے تو آگے ان کا بیڑا تختہ امر کے رکھ دیا تھا اس نے تو بڑا <laughs> کہتا ہے ٹھیک ہے انہیں جب ان کے اس غلط نظام کے نتائج میں تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت یاد آئے گا کہ اس نے ان کے خلاف ظلم کیا ہے یا یہ محسن انسانیت کس کس غلامی سے اس نے چھڑا دیا ہے تم لوگوں کو یہ اس وقت ان کو پتا چلے گا اور اگلی بات بڑی اہم ہے کہا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ نہ تو دلیل و برہان پہ مبنی ہے نہ واقعات اور حقیقت پہ مبنی ہے یہ تو ان کی مفاد پرستیوں کی خواہشات ہیں ان کے پس جذبات ہیں جن کی بنا پہ یہ سب کچھ کہتے چلے جا رہے ہیں ارے میں نے ہوں ہوا ہو دیکھیے وہ لفظ الہ آ گیا ترجمہ یہ ہے کہ تم نے اس کی حالت پہ بھی غور کیا کہ جس نے اپنے جذبات اپنی خواہشوں کو خواہشوں ہی کو اپنا الہ بنا دیا تو ظاہر ہے نا کہ علاج جو ہے اگر عام نے ہم کہیں جس کی پرستش کی جاتی ہے تو یہ تو پھر وہ اپنی خواہشات اور اپنی آرزو اور اپنے یہ جذبات جو ہیں ان کی پرستش تو کوئی نہیں کرتا یہ کیا چیز ہے کہ انسان کا فیصلہ اس کے جذبات کے تابع ہو جذبات غالب رہے اس کے اوپر وہ مغلوب رہے اپنے جذبات سے یہ ہوا نا تو علاج وہ ہے کہ جس کو اپنے اوپر غالب کر لیا جائے جو غالب کر کے اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر وہ اس کا علا ہو جاتا ہے کہا دیکھا تم نے اس کی حالت میں بھی غور کی ہے کہ جس نے اپنے جذبات اپنی خواہشات ہی کو اپنا الہ بنا لیا وہی تو بہت بڑی چیز ہے عقل و فکر کی روح سے بھی اپنے معاملات کا فیصلہ نہیں کر رہا کی روح سے فیصلہ کرتا ہے اور جو جذبات سے مغلوب ہو جائے آپ جانتے ہیں اس کے فیصلے کیا ہوا کرتے ہیں ہمارے سامنے تو محسوس شکل شرابی وغیرہ کی آتی ہے نا جس میں آدمی سمجھ دیا کہ تو پاگل ہو گیا اس کے ساتھ وہ بھی کیا ہوتا ہے جذبات تیز ہو جاتے ہیں لیکن شراب تو وہی نہیں ہے جو پیالے کے اندر ڈال کے پی جاتی ہے نشہ لانے والی شرابیں تو کئی ایسی ہیں جو بڑی غیر محسوس ہوتی ہیں جذبات کا تیز ہو جانا یہ ہے نا جو حقیقت میں انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے دیوان جس کو ہم پاگل پن کہتے ہیں اس میں اور یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑے سے وقت کے لیے ہوتا ہے پاگل اس کے بعد غصہ شروع ہو جاتا ہے جذبات کی شدت کم ہو جاتی ہے تو نارمل ہو جاتا ہے اور اگر اس کا عرصہ لمبا ہو جائے تو اسے مینٹل ہاسپٹل میں بھیج دیا جاتا ہے یہ تو صرف ڈیوریشن کا فرق ہوتا ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے تو ہر وہ شخص جو جذبات سے مغلوب ہوتا ہے تھوڑے سے عرصے کے لیے پاگل ہوتا ہے مستقل طور پہ ہوتا ہے تو میں جیسا میں نے کہا وہ پاگل خانے میں ہوتا کہا جو جذبات سے مغلوب ہو کر باتیں کرے دلیل و برہان جو ہے کیا کام دے اس یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں اور اس سطح پہ پہنچے ہوئے جذبات سے مغلوب ہوئے ہوئے یاد رکھیے انسانی جذبات یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے کہ ان کے پیچھے لٹ لے کے پڑھو پیچھے پھر رہا ہے قرآن یہ تو بڑی چیز جذبے کے بغیر تو کوئی عملی سرزد میں نہیں ہو غیرت کس کا نام ہے ایک جذبہ ہے نا جسے کہتے ہیں مال صدقہ کا جان وہ انسان عقل و فکر کی روح سے کرتا ہے کہ جان بچانے کے لیے مال صرف کر دیا ٹھیک ہے لیکن جان صدقہ آبرو جب ہم کہتے ہیں تو یہاں تو ایک جذبہ کام دیتا ہے جو آبرو کی اہمیت اور قیمت کو جانتا ہے اسے غیرت کہتے ہیں نا بے غیرت کون ہوتا ہے جس کے دل میں آبرو کو بچانے کے لیے جذبہ نہ ابھرے حق کی خاطر آپ جان دیتے ہیں تو جذبے کے مدد دیتے ہیں بڑی چیز ہے بات ساری یہ ہے کہ ایک جذبہ ابھرتا ہے آپ میں غصے کا آپ ایک کمزور لازمہ مظلوم کے سینے میں چھری گھونک دیتے ہیں یہ بھی ایک جذبہ ہے اس کے برعکس آپ کے دل میں جذبہ ابھرتا ہے مظلوم کی حفاظت کا آپ اس ظالم کا گلا کاٹتے ہیں یہ بھی جذبہ ہے تو جذبہ بجائے خیش کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قابل مذمت ہے یا باعث تعریف ہے وہ تو ایک تلوار ہے اگر آپ اس تلوار کو کمزور اور مظلوم کے سینے میں گھوم دیں گے تو تلوار آپ کے ہاں کی مضمون ہو جائے گی قابل نفرت ہو جائے گی اگر ظالم کے سینے میں اس کو آپ دبائیں گے تو وہ وجہ تعریف ہو جائے گی یہ عجیب چیز ہے قرآن کی ورنہ اس سے بیشتر مدد کی دنیا میں روحانیت کی دنیا میں وہ جذبات کے پیچھے پھر رہے ڈاکٹر نفس کشی ان کے ہاں سب سے بڑا مرتبہ ہے روحانیت کا کرتا مسیح جی سب دہارا تھا تھلے آؤں تو رہ جا رڑک بھی نہ وہ جو روہنگان کے تھے یہ بہت بڑے تھے پٹھان پھر ہم پوت پٹھان کے دل کے دل نے موڑ چرم لگے رگو ناگ کے جائے نہ تنکا کا توڑ یہ ہے جرا جی شرافت کی دنیا میں اس کو بے غیرت نہیں کہتے تو اور کیا کہتے بدترین قسم کی مذمت ہے جی بے حیا و بے غیرت جسے کہتے ہیں وہ جذبہ نہیں ہوتا نا اس کے اندر مدافعت کا تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جذبہ بجائے خیش ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی مذمت کی جائے قرآن کی تعلیم کیا پوچھتے ہیں عزیزانے میں آپ شروع سے تاریخ دیکھ لیجئے گا یہ مذہب کی تاریخ جسے یہ روبانیت میں آ کے یا روحانیت میں آ کے یہ بلندیوں تک پہنچ ہے نا ہر جگہ آپ کے ہاں نفس کشی جو ہے بلند ترین معراج ترین انسانیت کا بتایا جائے گا قرآن آگے کہتا کیا کہتے ہو جذبات سے جذبات کو الگ کر دیجئے قوت عمل ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر جذبات تو وہ پانی ہے جو پہاڑوں کے سے ندیوں کی شکل میں آتا ہے اس نے کہا کہ اس کو ساحلوں کے اندر رکھو تو دریا ہوگا اس سے زندگی ملے گی نشو نما ملے گی ساحل توڑ دیجیے گا یہ سیلاب بن جائے گا اس کا تباہیاں تو پانی تو ایسا وجہ مذمت نہیں ہے پانی کی تو رفتار جو ہے روانی جو ہے وہ ہے دیکھنے کی کہ وہ ساحلوں کے اندر مقید رہتا ہے یا بے باک ہو جاتا ہے قرآن کریم اس باب میں پینتالیس مٹا تیئیس پہلے تو یہ کہتا ہے کہ جذبات جب غالب آ جاتے ہیں کسی کے اوپر تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے آفر آئے تھا میں نے تخذہ الہ ہوا ہو یہی الفاظ ہیں اس کی حالت پہ بھی تم نے غور کیا کہ جو اپنے جذبات سے ہی مغلوب ہو جائے اب الہ کے معنی یہ ہو گئے نا خدا بنا لے جسے ہم کہتے ہیں اپنے جذبات ہی کو خدا بنا لے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اد اللہ اللہ علی علم علم کے باوجود غلط راستے میں اترنے لگ جاتا علم کام نہیں دے سکتا اس وقت اب یہ ہوشی نہیں رہتی جذبے میں آگے تو علم کام نہیں دیتا پھر وہ ختم اعلیٰ ہی وہ کلبے ہی وہ جالا اعلی بسرے ہی جشاوا اندھا ہو جاتا ہے بہرا ہو جاتا ہے اگا ہو جاتا حواس کام ہی نہیں اس کے دیتے تو آپ دیکھ لیجیے شرابی کی مثال تو آپ کے سامنے ہے لیکن شرابی چھوڑ دیجئے غصے میں جو شخص ہوتا ہے پاگل ہو گیا وہ ہوتا ہے اندھا ہوتا ہے بہرا ہوتا ہے سنتا نہیں کسی کو کرتا یہ ہوتا ہے جب جذبات کو اس طرح سے جب غالب اپنے اوپر کر لیے کہتا سمجھ جا دی ہے بات کہو کہ ایسے شخص کو کون سے ہی راستے پہ لا سکتا ہے جو نہ دیکھے نہ سنے نہ سمجھے جذبات اس کے اوپر غالب آئے ہوئے ہوں سمجھا ہی نہیں سکتے پھر تو گویا جذبات کو فنا کر دیا جائے میں نے عرض کیا نا کہ قرآن یہ تو نہیں کہتا قرآن کہتا یہ ہے دوسرے مقام پہ ہے ہاں اٹھائیس بٹا پچاس two eight over five zero کہتا ہے یس فلم یا انما اَوا ہوں یہ جو تمہاری اس قدر منفت بخش انسانیت ساز آواز سے بھی لبیک نہیں کہتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جذبات سے مغلوب ہو رہے ہیں اور آگے ہے جو بات کہی اس کہا کہ ومان ادلو مما تباہ ہوا ہو اس سے زیادہ غلط راستے پہ چلنے والا کون ہو سکتا ہے جو اپنے جذبات ہی کا اتباع کرتا چلا جائے بات ختم نہیں ہوئی اگلی بات ہے من تبا ہوا ہو بغیر ہدم من اللہ خدا کی ہدایت کو چھوڑ کر جذبات کے پیچھے چلتا چلا جائے تو گویا ہدایت خداوندی کے تازے جذبات کے پیچھے اگر چلتا جائے تو وہ چیز ہے جو نفع ہی نفع دیتی ہے منفت بخش ہوتی ہے تباہ ہوا ہو بغیر حکم من اللہ یہ ہے یہ جی اصل چیز بغیر حدم من اللہ جذبات کا اتباع کرے گا تو تباہی آئے گی سرکش ہدایت خداوندی کے ساحلوں کے اندر اس کو معصور رکھے گا تو یہ دریا منفت بخش بن جائے گا یہ ہے تعلیم قرآن کی یہ جتنے لوگ دنیا میں تباہیاں لانے والے گزرے ہیں وہ وہ تھے کہ جنہوں نے اپنے جذبات سے کام لیا بغیر حدم من میں یہاں سے پھر ایک بات اور اہم سامنے یہ وہی کا اتباع قرآن نے کیوں ضرور وہی کے اتباع پہ اتنا زور وہ کیوں دے رہا ہے زور کے علاوہ وہ کہتا ہے کہ یہی ہے ایک راستہ کہ جس سے بھٹکتا نہیں انسان صرف وہی کا راستہ کیا تخصیص ہے اس راستے کی کیا خصوصیت ہے اس راستے کی کیا بتاؤں قرآن عزیزہ نے من کیا کچھ کیا جاتا ہے معاف رکھیے وہ کہتے ہیں نا جتنا بلندیوں پہ انسان ہو وہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو آپ کے مقابلے میں مجھے اس لیے زیادہ لگ رہی ہے <laughs> پالا پاپا ہوں <laughs> ساڈے محاورہ ہے کیا فرق ہے ایمان بڑا عجیب نقطہ ذہن میں آ گیا یہ ذہن جو اس نے کہا کیا خصوصیت ہے رہے کی تمہارے ذہن میں تو یہ ہے نا کہ بھائی خدا کی دی ہوئی ہوتی ہے تو یہ خصوصیت ہے تو خدا کی دی ہوئی ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ اپنے ذہن سے آپ فیصلہ کریں آپ فیصلہ کریں کوئی دوسرا فیصلہ کرے ایک انسان فیصلہ کرے جس میں انسان جیتا ہے فیصلہ کر لیں مل کے ڈیموکریسی میں جمہوریت فیصلہ کر لے سارے اکٹھے ہو کے فیصلہ تو کہتا ہے کہ انسان فیصلہ جب کچھ کرے گا شعوری یا غیر شعوری طور پہ اس کے جذبات کی امیزش اس کے اندر کسی نہ کسی حد تک ضرور ہو جائے وہ خالص جذبات کی امیزش کے بغیر خالص عقل کا فیصلہ نہیں ہوگا اور یہ تو اس حقیقت کو آج سائیکالوجسٹ جو ہیں ان سے پوچھیے سائیکولس والے جن لوگوں کے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں ان کو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ ایسا ان کو بیان کرتے ہیں کہ جیسے جس میں جذبات کی کوئی یا ذرا سی رمک بھی نہیں ہوتی بالکل صاف الگ ہٹے ہوئے جاتا ہے وہ یہ کچھ کرتے ہیں لیکن جب وہ تھوڑا سا قرید کے ذرا نیچے جاتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ انہیں خود بھی علم نہیں تھا کہ ان کے وہ چھپے ہوئے جذبات اندر ہی اندر کیا کر رہے تھے ان کے فیصلے کو کدھر موڑ رہے تھے ان کا کام ہی یہ ہے سائیکو انالیس والوں کا عزیز نمان کہ وہ مریض کو بتائیں کہ تمہارے اس فیصلے کے اندر تمہارے چھپے ہوئے جذبات کا کتنا حصہ تھا اس لیے تم جو مطمئن ہو نا اپنے آپ کو کہ نہیں سر میں نے یہ جذباتی فیصلہ نہیں کیا میں نے بالکل اپنے ہوش کی روح سے یہ سارا فیصلہ کیا ہے <laughs> وہ بتاتے ہیں کہ جس کو تم پورا عقل ہوش سے کہہ رہے ہو اس کے اندر تمہیں پتہ نہیں ہے جذبات کا کتنا تعلق کتنی امیزش اس میں تھی وہ کہتا یہ ہے <clears throat> کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی وجہ سے انسانوں کو مجرم قرار دے دیا جائے کیوں ہے وہ کہتا ہے یہ چیز ہے جذبات انسان کے قلب کی گہرائیوں کے اندر پیوست ہوتے ہیں اس کے خون کے اندر حلور کیے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے شعوری طور پہ ان کو معلوم نہ بھی ہو غیر شعوری طور پر بھی ان کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی آمیزش ہو جاتی وہ کہتا ہے کہ فیصلہ وہی صحیح صداقت پر حقیقت پر مبنی ہو سکتا ہے جو جس کے اندر ان جذبات کی آمیزش قطان نہ ہو اور وہ کہتا یہ ہے کہ کسی انسان کے فیصلے میں تو یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نہ ہو اس لیے یہ فیصلہ کسی ایسے مقام سے آنا چاہیے یہ حکم یہ یہ قدر یہ قانون ایسے مقام سے ملنا چاہیے جہاں جذبات نہ ہو اور کہا ہے کہ صرف خدا کی ذات ایسی ہے جس میں جذبات نہیں نہیں بارش تو اجازت دیتی ہے باندھ کے رکھا ہوا ہے آپ لوگوں کی انہوں نے شیخ صاحب بھی اجازت دیتے ہیں جو نہیں بات بڑی ہے ہاں؟ کافی ٹائم ہے شکریہ آپ کا بڑی عجیب چیز سامنے آ گئی دیکھیے کس حسین انداز سے وہ بات کر رہا ہے سورہ نجم ففٹی تھری بڑی عجیب چیز حضور کی دعوت یہ تھی کہ وہی کا اتباع کرو گے ان کا سوال ان کا اعتراض یہ تھا کہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ وہی کے اتباع سے ہم غلط راستے پہ نہیں پڑ جائیں گے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے دے گا بہکا نہیں دے گا بٹکا نہیں دے گا اس کی ضمانت کیا ہے